عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت الفجر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس سے مراد رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی یعنی روشنی کا نمودار ہو جانا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستر یہ حدیث صحیح ہے